میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ارکان حج کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ذکر کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ذکر اللہ کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر تھے کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا سخاوت و شجاعت میں اکتا تھا وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں بڑائیاں عظمتیں اور عزتیں بیان کیا کرو اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو اسی لیے او اشدا پر زبر تمیز کی بنا پر لائی گئی ہے یعنی اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے او سے یہاں خبر کی مثلیت کی تحقیق ہے جیسے او اشد قصوہ اور او اشد خشیہ اور او یزیدون او ادنا ان تمام مقامات میں لفظ او ہرگز ہرگز شک کے لیے نہیں ہے بلکہ مخبر عنہ یعنی جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کی تحقیق کے لیے ہے یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی حامل دعا پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بکثرت کر کے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اعرابی نے یعنی دیہات کے لوگ یہاں آ کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسائیے غلے اچھے پیدا ہوں اولاد بکثرت ہوں وغیرہ لیکن مؤمنوں کی دعائیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں اس لیے ان کی تعریفیں کی گئیں اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت راحت آسانی تندرستی گھر بار بیوی بچے روزی علم عمل اچھی سواریاں نوکر چاکر لونڈی غلام عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا گھبراہٹ سے نجات پانا نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا سرخ روح ہونا اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا اللہ کے خوبصورت اور باعزت بزرگ چہرے کا دیدار ہونا اس میں آ گئے پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے نجات چاہنا ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں مثلا حرام کاریوں سے اجتناب گناہ اور بدیوں کا ترک وغیرہ قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا بخاری میں ہے کہ رسول اللہ اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے اس حدیث میں ربنا آتینہ سے پہلے اللہ بھی ہے قطع رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے تو آپ نے جواب میں یہی دعا بتائی یعنی ربنا آتینا فی دنیا حسنہ انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے چنانچہ ثابت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں آپ نے یہی اللہ مربن فی دنیا حسنا پڑھی پھر کچھ دیر بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں رسول اللہ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اس نے کہا ہاں میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ جو عذاب آپ مجھے آخرت میں کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں کر ڈالیے آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے تو نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الآخرت حسن عذاب النار کیوں نہ پڑھی چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی یہ روایت مسند احمد کی ہے نیز مسلم میں بھی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک قافلے کے ساتھ ملازمت کر لی ہے اس اجرت پر کہ وہ مجھے سات سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر وہ مجھے رخصت دے دیں کہ حج ادا کر لوں اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کی خدمت میں لگا رہوں تو فرمائیے کہ اس طرح میرا حج ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں بلکہ تو تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے لہم نصیب یعنی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ ہے